پچھلے دو جمعوں میں ہو چکا ہے ایک بات غالباً اس وقت رہ گئی تھی وہ آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب ہے کل پچھلے جمعہ میں جب بدعت کا بیان ہوا تو کسی صاحب نے جب میں اٹھنے لگا تو کسی صاحب نے ذکر کیا کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیاح یعنی ایک بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہیں تو بدات لیکن وہ اچھے ہیں اور بعض کام ایسے ہیں جو بدات ہیں اور برائی ہیں تو اگر اچھا کام کوئی شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا اور اس میں کوئی خرابی نہیں تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی جتنی بدعتیں ہیں وہ سب سیاح ہیں کوئی حسنہ نہیں بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک لغوی ایک اصطلاحی اگر آپ لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں بدعت کے معنی تو لغت میں اس کے معنی ہے نئی چیز جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغت میں بدعت کہتے ہیں اب یہ پنکھا چل رہا ہے یہ بجلی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ٹرین ہے یہ ہوائی جہاز ہے یہ ساری کی ساری یعنی لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے بدت ہیں لیکن اصطلاح شریعت میں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ہر نئی چیز کے نہیں بلکہ بدعت کے معنی یہ ہے کہ جو دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالنا اور اس کو مستحب قرار دینا یا لازم قرار دینا یا مصنون قرار دینا جس کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا راشدین نے مصنون قرار نہیں دیا تو وہ بدعت کہہ جاتے اس معنی کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی کوئی بدعت حسنا نہیں ہوتا ہر بدعت صحیح آئے ہر بدعت برائی ہاں یہ بات ہے کہ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے اس میں بسا اوقات لوگوں کو کافی غلطی پیش آتی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تبارک مطالعہ نے مباح قرار دی ہیں یا کسی کچھ چیزیں مصنون یا مستحب قرار دی ہیں باعث اجر و ثواب قرار دی لیکن ان باعث اجر و ثواب چیزوں میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ہے اس طرح کرو گے تو ثواب کم ہے بلکہ جو بھی طریقہ ان کو اختیار ان کو بجا لانے کا مقرر کر لیا جائے وہ ثواب ہوتا ہے مثال اس کی یہ سمجھیے کہ ایسال ثواب ہے کسی مردے کو ایسال ثواب کرنا تو یہ ایسال ثواب یہ بڑے فضیلت کی چیز ہے جو آدمی کسی مرنے والے کو ایسال ثواب کرے تو ڈبل ثواب اس کو ملتا ہے ایک اس عمل کا بھی جو اس نے کیا اور ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے ڈبل ثواب ملتا بڑے ثواب کی چیز ہے لیکن شریعت نے اس اصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ اصال ثواب قرآن پڑھ کے دو یا صدقہ کر کے کرو یا نماز پڑھ کے کرو جو بھی نئے کام ہو جس وقت جس نئے کام کی توفیق ہو جائے اس کا اصال ثواب کرنا جائے تلاوت قرآن کا بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں صدقے کا بھی کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کا بھی نماز پڑھ کے نفی نماز پڑھی اس کا بھی سارے ثواب کر سکتے ہیں ذکر اور تصویر کا بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ تصریف و تعلیم کوئی اللہ کے لیے کی ہے کوئی کتاب لکھی ہے اس کا اشارے ثواب بھی کیا جا سکتا ہے کوئی بعض نصیحت کی ہے اس کا بھی اشارے ثواب کیا جا سکتا ہے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سب کا اشارے ثواب اسی طرح کوئی دن مقرر نہیں کیا شریعت نے کہ فلاں دن کرو فلاں دن نہ کرو جس جس وقت مردے کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے جس وقت چاہے انسان اسالے ثواب کر سکتا ہے پہلے دن کرے دوسرے دن کرے تیسرے دن کرے چوتھے دن کرے پانچ جس دن چاہے کرے کوئی دن مقرر نہیں تو یہ ایک عام طریقہ ہے اب اسال ثواب کا جو بھی طریقہ اختیار کرے کوئی شخص جس کو شریعت نے اجازت دی ہے ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے کر لے گا تو کوئی اس میں خرابی نہیں مثلاً میں نے ایک کتاب لکھی فرض کیجیے عام مسلمانوں کی فائدے کے لیے اور مقصود اس کا تبلیغ ہے دعوت ہے کتاب لکھنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو کتاب لکھنے کا ثواب ہے یہ فلاں کو پہنچا دیجیے تو یہ کے ثواب صحیح ہے حالانکہ یہ کتاب لکھ کر ایسا ثواب کرنا نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ کرام نے کیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی نہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی صحابہ کرام نے نہیں لکھی تو لیکن اشار ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس نیکی کا چاہو اشار ثواب کر سکتے ہو تو یہ اشار ثواب اگر میں کر رہا ہوں تو یہ بدا نہیں ہو لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر اشار ثواب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسرے طریقوں سے زیادہ افضل ہے اور دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہ طریقہ سنت ہے اور اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو برا کرے گا میں اگر یہ کہنے لگوں تو یہی عمل جو مجھے بھی عزو ثواب کا بدت ہے یہ بدت ہے اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی یہ سارے ثواب کا حکم تھا کسی بھی طریقے سے تم کر لیتے کچھ حرج نہیں تھا لیکن اس کو تم نے دوسروں سے افضل قرار دیا اس کو سنت قرار دیا یا اس کو واجب قرار دے دیا یہ بھی رکھو اسی طرح جب ہر ہر وقت اشارے ثواب کرنا جائز تھا تو پہلے دن کرتے دوسرے دن کرتے تیسرے دن کرتے فرض کرو تیسرے دن کوئی شخص گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے اشارے ثواب کر رہا ہے تو کوئی بدت نہیں جائے لیکن شخص یہ کہا کہ صاحب تیسرا دن جو ہے یہ خاص طور پر مقرر ہے سارے ثواب کے لیے اور اس تیسرے دن میں کرنے کی صورت میں زیادہ فضیلت ہے یا یہ سنت ہے یا یہ اتنا لازم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرے گا تو اس کو لانت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا تو اب یہ بھی ہے اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو لازم کر لیا اپنی طرف سے اس کو مصنون قرار دے دیا یہ بھی رکھ لیا بات سمجھ میں آئی کہ ایک چیز اصولی طور پر جو شریعت میں اس کا کوئی بھی طریقہ لازم نہیں کیا گیا اس کو اسی طرح چھوڑتے ہوئے اگر آدمی کرے گا تو کچھ حرج نہیں لیکن اگر اس کو لازم کر لے گا رسم بنا لے گا اور رسم بنا کر اس کو یہ سمجھے گا کہ دوسرا دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے تو وہ ودھ بن جائے یہاں تک سمجھئے کہ حضور آبد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان کر دی اور حضرت عائشہ سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کل کلما کانا نا یفت ہوئی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ روزے سے نہ ہو یعنی اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتا لیکن اس لیے رکھتے تھے کہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے تو یہ دن روزے میں گزرے تو اچھا ہے لیکن رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے جمعہ کے دن کو اس طرح مخصوص کرنا شروع کر دیا روزے سے جیسے کہ یہودی لوگ سنیچر کو مخصوص کرتے ہیں ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن روزہ رکھا جاتا تھا اور سنیچر کی ایک تخصیص تھی ان کے ذہن میں کہ گویا سنیچر ہی کو گویا روزہ رکھنا ہے اور دنوں میں اتنا فضیلت نہیں اور اتنا ثواب نہیں جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے کرام کو منع کرنا باقاعدہ حدیث میں ممانعت آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے منع کرنا تو یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا روزے کے لیے اس کو لوگ اپنی طرف سے متعین کر لیں تو بدت بنے اس لیے آپ نے منع کرتا تو اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا پچھلے دنوں تیجا دسواں بیسواں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 کہ یہ ایک بے اختیار عمل اس نے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت میں کیا تو محبت اور تعظیم بتاتے خود ایک قابل تعریف چیز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت محبت ایمان کی علامت بے اختیار کر لیا محبت میں آ کر تو انشاءاللہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امید ہے شاید ثواب ملے گا لیکن اب اس نے یہ کرنا شروع کر دیا ساری دنیا کو تاکید کرنی شروع کر کہ جب کبھی اشد اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جائے تو اے لوگوں تم سب اپنے انگوٹھوں کو چوما کرو اور اس طرح انگوٹھوں کو چومنا جو ہے وہ مستحب ہے یا سنت ہے یا جو نہ سونگے نہ چومے تو وہ گویا محبت کرنے والا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ کی یہ کہنا شروع کر دیا تو وہ عمل جو محبت کی وجہ سے تھا جائز تھا اس وجہ سے بدت بن گیا اب بدت ہو گیا پہلے بدت نہیں تھا اب بدت ہو گیا تو یہ اس میں یہ باریک فرق ہوتا ہے باریک مدعہ ہوتا ہے کہ عمل جو فی نفسی ہی کی جس صحیح جذبے سے کیا جا رہا ہے اگر مباح طریقے سے کیا جائے تو بدت نہیں ہے لیکن جب اس کو لازم کر لیا سنت بنا لیا رسم بنا لی کوئی نہ کرے تو اس کو متعون کرنا شروع کر دیا تو بس یہ ہے یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا اور دل میں اس نے تصور کر کے سرکار دو اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کر کے کہہ دیا السلام یا رسول اللہ یوں سمجھ کر کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائی حاضر ناظر کے عقیدے سے نہیں بلکہ جیسے آدمی بعض اوقات کسی غائب کو بھی اپنے ذہن میں تصور کر کے حاضر کر کے پکار کر کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر کسی شخص نے یہ سوچ کر کہ حضور اقدس صلی اللہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یہاں پر موجود ہیں ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر ہے اللہ اس عقیدے کے ساتھ کہا تو یہ شرک ہو اگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہا لیکن یہ سوچ کر کہا کہ یہ عمل اس طرح ہی کرے اسد وسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہنا ہی سنت ہے اور اسی طرح کہنا ضروری ہے جو اس طرح نہ کہے وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تو یہ عمل بدت بن یہ چیز بدت بن گئی ضلالت ہو گئی گمراہی ہو گئی تو معمولی سے عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک چیز جائز اور ناجائز ہو جاتی ہے بدعت کے اندر جتنی بدعتیں ہیں اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل وہ مباح تھی جائز تھی لیکن جب اس کو اس طرح لازم کر لیا گیا جیسا کہ وہ واجب اور فرض ہوتے ہیں تو اس سے وہ بدعت بن جاتی عید کے دن عید کی نماز پڑھی خوشی کے جذبے میں آ کر دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذبے میں جب عید کا دن ہے چلو خوشی کا اظہار کریں آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل لیے جی تو اصل گلے ملنا کوئی ناجائز نہیں ابھی آپ اٹھے یہاں سے دو کوئی کسی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے گلے مل لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں جائے گا لیکن کوئی شخص یہ سوچے کہ عید کے دن کے عید کی نماز کے بعد گلے ملنا عید کی سنت ہے گویا عید کی نماز کے اندر ایک ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ جب تک گلے نہیں ملیں گے اس وقت تک عید ہوگی نہیں اور عید کی نماز کے کی سنت گویا ادا نہیں ہوگی تو یہی عمل بدت بن گیا اس واسطے کہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار دیا گیا جو نبی کریم سرور عالم وسلم نے جس کو سنت قرار نہیں دیا صاحب کرام نے اس کو سنت قرار نہیں دیا اس کی پابندی نہیں کی اس کی پابندی کوئی شخص بھائی میں تو نہیں ملتا گلے تو آپ کا دن ہے تو نہیں گلے ملتا اس کے معنی یہ ہے کہ عید کے لیے آپ نے گلے ملنے کو لازمی قرار دے لیا اور لازمی قرار دے لینا یہی چیز بھی بنا دیتی لیکن ویسے اتفاقی طور سے دل چاہ گیا مل لیے گلے تو یہ بدت نہیں ہو تو خوب سمجھ لیجئے کہ جتنے بدعات ہیں اکثر و بیشتر ان میں یہ حال ہے کہ اصلا وہ عمل مباح ہوتا ہے لیکن اس کو مباح کو سنت بنانے سے مستحب قرار دینے سے لازم اور واجب قرار دینے سے وہ بدت بن جاتا ہے اکثر و بیشتر تو کل پچھلے مرتبہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے پچھلے جمعہ کو کہ صاحب یہ لوگ تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پھر یہ تبلیغ نصاب کون پڑتا تھا حضور علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور خلف راشدین کے زمانے میں تو لہٰذا یہ بھی بدت ہو گیا تو اس تشریح سے جو میں نے آپ کے سامنے کی یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علم کی اور دین کی بات یہ ہم جمعہ کو جمع ہوتے ہیں یہاں پر جمعہ کے دن اثر کے بعد یہاں پر بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں تو کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد لوگ جمع ہو اور کوئی آ, آ, اس میں دین کی بات خاص طور پر جمعہ کے دن مقرر کر کے کی جائے تو یہ بدت ہے تو خوب سمجھ لیجیے یہ اس لیے بدت نہیں کہ دین کی تعلیم اور دین کی بات کا کی تبلیغ وہ ہر وقت ہر عام جائز ہے لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ جمعہ کے دن اثر کے بعد بیت المکرم کی مسجد میں یہ اجتماع ہونا یہ مصنون ہے یہ سنت اور اگر شخص اجتماع کے اندر شریک نہ ہو تو اس کو یہ متون کرے کہ بھائی یہ تو یہ تو اس کو تو دین کا شوق نہیں ہے دین کی محبت نہیں ہے دین کی عظمت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں مسلم مکرم میں نہیں آتا تو یہی عمل جو ہم آپ کر رہے ہیں یہی بدت بن جائے اللہ تعالیٰ بچائے تو یہی بدت بن جائے دین نام ہے حفظ حدود کا حدود کی حفاظت ایک آدمی ہے وہ یہاں نہیں آتا کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے وہاں جا کے دن کی بات سن لیتا ہے تو وہ بھی سواب کا کام کر رہا ہے تو اب کوئی شخص یہ کہنے کے ساتھ نہیں یہی ہونا چاہیے کہ بیت المکرمی میں آئے جمعہ کے دن آئے اور اصر کے بعد ہی آئے اور بیان بھی فلاحی کا ہو تو یہ سب سب تقریدات جب اگر کر لیں گے تو یہی چیز بدل پڑ جائے اسی طرح تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں لوگ بڑے سوال ادھر کا کام ہے لیکن اسی کو اگر کوئی متعین کر لے کہ صاحب تبلیغی نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے یہی سنت ہے اس کے سوا کوئی اور اگر کتاب پڑھی جائے گی اس کے سوا کوئی اور اگر دین کی بات کی جائے گی تو وہ مقبول نہیں تو وہی بدت بن جائے گی تو بدعت جو ہے وہ اکثر و بیشتر جائز کام ہوتے ہیں بلکہ اگر ان کے اصولی طور پر دیکھا جائے تو قابل اجر و ثواب بھی ہوتے ہیں لیکن جب ان کو کسی خاص ماحول سے مربوط کر کے لازم قرار دے لیا جاتا ہے تو وہ بھی رکھنا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا کوئی معمولی چیز ہے کتنے اجر و فضیلت کا کام ہے ایک لمحہ ایک وہ چند لمحات جس میں ذکر ہو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حیثیت سے ہو وہ حاصل زندگی اوقات ہما بود کہ بایار بسر کر باقی ہم بے حاصل ہو حاصل نہیں اور بے کو اوقات تو وہی ہیں جو سرکار کے ذکر مبارک ہو لیکن کوئی شخص اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین کر لے خاص دن متعین کر لے خاص مجلس متعین کر لے اور کہا کہ یہی ثواب ہے یہی اجر ہے یہ مصنون ہے تو وہ بج ہے اس درجہ اس کی آسان سی مثال یوں سمجھو کہ حضور ہمیں تلقین کی گئی ہے نماز میں درود شریف کس وقت پڑھتے ہیں جب اتائی پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس وقت شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ علیہ محمد محمد یہ درود شریف پڑھتے اب جناب یہ درود شریف جو ہے جو حضور نے سکھا دیا یہ پڑھنا بھی جائز ہے یہ مصنوع ہے کوئی شخص اگر دوسرا کوئی درود پڑھے الفاظ دوسرے ہیں اللہ علی محمد نبی والا علی وصحبی وبارک وسلم یہ دعا یہ درود بھی پڑھ لے نماز میں تو جائے گا کوئی گناہ نہیں درود شریف کی سنت بھی ادا ہو جائے گی لیکن کوئی شخص کہنے لگے صاحب وہ نہ پڑھو یہی پڑھو جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مسلی علی محمد نبی علی وبارک وسلم یہ سنت ہے تو اب یہ درود شریف پڑھنا جو بڑا فضیلت کا کام تھا یہی بھی لگ گا تو بدعات جو ہے خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگوں نے قسمیں نکالنے کی بدعت حسنا ہوتی ہے اور سیاح ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلاف راشدین اور صحابہ کرام نے ضروری قرار نہیں دیا سنت قرار نہیں دیا مستحب قرار نہیں دیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب مستحب سنت نہیں کر سکتی اگر کرے گی تو ضلالت ہوگی ہوگی اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین کو اتنا نہیں جانتے اور سمجھتے تھے جتنا ہم سمجھتے ہیں ہمارے والد ماجد صلی اللہ علوم ایک کہاوت سنایا کرتے تھے ہندی زبان میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ بنیے سے سیانا سو باولا بنیے سے سیانا سو باولا بنیا جانتے ہیں نا ہندو بنیا ہوا کرتے تھے تو تاجر اور مشہور تھا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ بڑا سیاح ہوتا ہے سیانے کے معنی بہت چالاک اور ہوشیار اپنی تجارت میں پیسہ بنانے میں بڑا چالاک ہوتا ہے تو مسئلہ یہ مشہور تھی کہ بنیے سے سیاح سو باولا یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ چالاک ہوں تجارت میں وہ در حقیقت باولا ہے یعنی مجنون ہے باولا کہتے ہیں مجنون پاگل تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ تجارت جانتا ہوں اور بنیے سے زیادہ چالاک ہوں تو وہ حقیقت میں باولا ہے پاگل ہے بیوقوف ہے احمد ہے اس سے زیادہ سیاح نہیں ہوتا تو حضرت والی صاحب صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائی جو تھے نا یہ دین کے سیانے دین کے سیاحے یہ ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین میں ان سے بھی زیادہ سیاح ہوں یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا جس کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اس کو میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے یہ بہتر ہے تو حقیقت میں وہ باولہ ہے وہ بیوقوف ہے وہ احمد ہے تو یہ ہے مانا جی تو خوب اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ایک تو وہ نئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا دین سے دین کا حصہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ان کو جیسے میں نے مثال دی پنکھا چل رہا ہے لائٹ جل رہی ہے مسجد جو ہے یہ اس کے اندر جناب یہ لنٹر پڑا ہوا ہے پہلے لنٹر کہاں ہوتا تھا حضور اپنے صلاح کے زمانے لیکن یہ بدت اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی شخص لازمی ضروری یا دین کا حصہ نہیں سمجھتا اور دین کے کاموں میں بھی جن چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے نے اللہ کے رسول نے ان کو انجام دینے کا کوئی طریقہ خاص مقرر نہیں کیا اس کو جس طریقے سے چاہو ادا کر سکتا اس میں جب کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے گا اور اس طریقے کو دین کا حصہ قرار دے لیا جائے گا تو وہ بدعت بن جائے گا گناہ بن جائے گا یہ بات اگر ذہن میں رہے تو انشاءاللہ بہت سے بہت سے خود رکھا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس بدعت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے دین کی صحیح فہم عطا فرمائے تو یہ بات پچھلا بدعت سے متعلق تھا الحمد اس کی ضروری وضاحت ہو گئی اگلا باب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے بدعت کے مقابلے وہ قائم کیا کہ بابن فیمن سن سن سنتن حسنتن او سی اس شخص کے بارے میں ہے جو کوئی اچھی سنت جاری کرے اچھی سنت جاری کرے یعنی ایک طریقہ ہے جس کا دین کا حصہ ہونا مسلم ہے قرآن میں حدیث میں صحابہ کرام کے اعمال میں دین کا حصہ ہونا مسلم لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے اوپر عمل کرنا تو اب ایک ایسے واقعے پر جبکہ لوگ چھوڑ چکے ہیں اب کوئی شخص اس اچھی سنت کا لوگوں کے لیے اس کی ایک مثال قائم کرتا ہے تو وہ اگرچہ چیز فی نفسی نئی نہیں تھی لیکن غفلت کی وجہ سے اصلی سنت چھوٹی ہوئی تھی اس نے اس کو یاد دلا کر لوگوں کو متوجہ کر دیا تو اس کی فضیلت اس باب میں بیان کرنی ہے تو اچھا طریقہ جاری کرنا یا چھوٹی ہوئی سنت کو پھر سے زندہ کرنا اچھا طریقہ جاری کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز تھی جو لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی اور اس نے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تو اس کے بارے میں احادیث آئی ہے اور پہلے قرآن کریم کی دو آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک حدیث طویل حدیث بیان فرمائی ہے پہلی آیت جو بیان کی وہ مشہور آیت ہے ولدین یقول امام یہ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمان کی صفات بیان فرمائی میں عباد الرحمان الدین کیا کیا الرحمان کے بندے اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں یہ تفصیل سے بیان فرمایا اس میں ایک صفت یہ بیان فرمائی اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب بنا ہب لنا من مین ازواج نہ ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں اور شوہروں ازواج جو ہے نا عربی زبان میں بیویوں کے لیے بھی آتا ہے اور شوہر کے لیے بھی آتا ہے تو تو زوج جو ہے وہ مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور عورت کے لیے اس کا شوہر زوج ہے تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو یا شوہروں کو ہمارے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا حولنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کیا مانا کہ جب ان کو دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی دل کو سکون ملے اور قرار ملے تو ویسے لفظ تو قرآن کریم نے بڑا عام استعمال کیا ہے دعا میں کہ اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے یعنی جو بھی ایسے بھی اعمال ان کو کرنے کی توفیق دیجیے کہ جس سے ہمیں سکون ملے قرار ملے آفیت ملے لیکن مفسرین بعض مفسرین نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگا ہوا دیکھیں مومن کے لیے اپنی ازواج یا ضروریت کے آنکھوں کی ٹنڈک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھو دیکھے کہ اللہ کی عبادت میں اور طاعت میں لگے خوش و خزو کے ساتھ نماز نماز پڑھ رہا ہے کسی غلام کو دیکھتے تو اس کو آزاد کرے کہ بھائی تو اللہ کے تھی غلامی اختیار کر لی تو اب میں اپنے غلامی سے تجھے نکال دوں آزاد تو یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر غلاموں نے دیکھا کہ یہ بڑا سستا نسخہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جہاں عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یادات کر دیتے ہیں تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ہر روز ایک غلام جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا عبادت کرنے کے لیے نماز خوب پڑھ رہا ہے بڑے خوشو خزو کے ساتھ تو عبداللہ بن عمر کے سامنے دکھا دکھا کے اب وہ عبداللہ بن عمر نے دیکھا اور اس کو آزاد کر دیا یہاں تک کہ اکثر غلام جو ہیں وہ اسی طرح آزاد ہوتے چلے گئے تو کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت کس چکر میں آپ پڑے یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں یہ کوئی اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے یہ کوئی پہلا ہوگا کوئی اکا دکا جس نے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی لیکن جب سے آپ نے یہ طریقہ بنایا تو یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں حقیقت میں یہ کوئی عبادت عبادت کرنے والے نہیں ہیں تو اس لیے یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو آپ دھوکے میں آ رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا بلا بلان اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جانتا تو میں بھی ہوں کہ یہ جو ہیں یہ سب بعض اوقات بہت سے لوگ اصل ان کا جذبہ نہیں ہوتا لیکن وہ آزادی کے شوق میں یہ کام کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لیکن ایک بات سن لو کہ من خدانہ اللہ ان خدانہ لگو جو شخص ہمیں اللہ کے کسی کام میں دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اللہ کے کام میں دھوکہ دے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں یعنی یہ دھوکہ دے کر اور کیا کرا رہے ہیں مجھ سے آزاد ہو رہے ہیں نا تو آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت کا کام ہے غلام کو آزاد کرنا تو میں اس دھوکے میں آ کر میں کیا کر رہا ہوں میں ایک عبادت کر رہا ہوں اللہ کی طاعت کر رہا ہوں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو فضیلت والا کام ہے لہذا اگر کوئی دھوکہ دے کر ہمیں کسی طاعت کے اوپر آمادہ کر دے تو ایسا دھوکہ تو بڑا اچھا دھوکہ ہے میں آ جاتا ہوں تو پھر فرمایا کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ ربنا من اعین دعا کی گئی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ازواج ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت طاعت میں لگے ہوئے ہوں تو یہ جو غلام ہیں یہ بھی حدیث میں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں یہ خاندان کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کو غلام کہو بھی مت یہ بھی حدیث میں منع کیا کہ غلام مت کہو تو اس واسطے یہ بھی ایک حدیث یہ بھی اس کا حصہ ہے ہمارے خاندان کا تو جب ان کو دیکھ رہے ہیں چاہے بناوٹ سے صحیح کسی طرح صحیح لیکن یہ جب اللہ کی طاقت میں آئے تو میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں تو بہرحال گھر والوں کا اللہ کی عبادت و طاعت میں لگنا یہ بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت مانگی ہے اس دعا کے لیے دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یوں کہو ربنا النافیہ قرۃ اعین اور دوسرا جملہ فرمایا للمتقین امام اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیے متقیوں کا امام یعنی امام سے برا ہے یہاں پر اس جگہ وہ جو آج کل کے اصطلاح میں کہتے ہیں جس کو سربراہ سربراہ خاندان تو یعنی ہمارے خاندان کو متقی بنا دیجیے اور ہمیں اس خاندان کا سربراہ بنا دیجیے ہم تو جو بیوی بچے والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے تو اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کے کا سربراہ بنا دیجیے کہ ہمارے سارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ متقی بن جائیں اور ہمیں ان کے سربراہی آ سکے تو اب بظاہر تو یہ دیکھیے ذرا کہ یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ سربراہ بننے کی مانگی جا رہی ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں تو سربراہ اور امام بننا یہ تو ایک کوئی منصب ہے عہدہ ہے اور عہدے کی طرف اور منصب کی طرف حدیث میں منع کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی عہدے اور منصب کی طلب نہ کرے خود سے نہ مانگے کہ مجھے مجھے صدر بنا دو مجھے وزیر اعظم بنا دو مجھے فلاں بنا دو خود سے نہ مانگے لیکن یہاں سکھایا گیا کہ متقیوں کا امام بنا دیجئے متقیوں کا سربراہ بنا دیجئے وہ کیوں وہ اس لیے متقیوں کا امام آدمی اس وقت بنے گا جبکہ پہلے خود متقی ہو یعنی جب میں خود متقی ہوں گا اللہ کی عبادت کروں گا تعت کروں گا گناہوں سے پرہیز کروں گا تو مجھے دیکھ کر میرے گھر والے میری پیروی کریں تو اس صورت میں مجھے اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا اور مجھے دیکھ کر جو گھر والے اس نیک عمل کے اندر حصے دار بن رہے ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا تو یہ ہے اس کا یہ تعلق ہے باب سے کہ من سنت سنتن حاصل کہ جو اچھی سنت جاری کرے تو اس کی حدیث میں دعا منگوائی گئی کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم اچھی سنت جاری کر دیں اپنی بیویوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کہ ان کے سربراہ بن جائیں تقوا میں یہ یہ دعا بھائی ہر ایک کو مانگنی چاہیے ہر نماز میں مانگا کرنا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما دین دنیا کی صلاح و فلاح کی دعا ہے اپنے گھر کو درست رکھنے کی دعا ہے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے اچھا جامع اور کیا دعا ہوگی یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنکھوں کی ٹھنڈک میں سبھی کچھ آ گیا دنیاوی دن دینی ساری صلاح و فلاح اس کے اندر آ گیا تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اللہ اس کے بعد حدیث نقل کی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے ترجمہ اس کا عرض کر دیتا ہوں خلاصہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں اور قبیلہ تھا ایک گجیلا اس قبیلے کے باشندے تھے اور تمام اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو کسی کو کوئی خصوصیت دی کسی کو کوئی خصوصیت تو تمام صحابہ کرام میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ وہ صحابی تھے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ثابت ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سب سے حسین یہاں تک کہ ان کا لقب مشہور ہو گیا یوسف حادیل امت اس امت کے یوسف علیہ السلام جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑا حسن و جمال رہتا ہے فرمایا تھا تو ہر جریر ابن عبداللہ اللہ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ یہ یوسف وادی لوگ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں کچھ لوگ آئے جو بیچارے جسم کے ان کے جسموں پر کپڑا نہیں تھا اور وہ بمشکل کچھ چیچڑے کچھ چادروں کے ٹکڑے کو ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر انہوں نے اپنے جسم کو کسی طرح مشکل سے ڈھانکا ہوا تھا کوئی لباس باقاعدہ ان کے پاس موجود نہیں تھا فقر و فاقے کا شکار تھے اور تلواریں لٹکائے ہوئے تلوار تو وہاں جسم کا ایک حصہ تھی تو تلواریں لٹکائے ہوئے لیکن جسموں پر کپڑا نہیں اور تقریباً سارے کے سارے قبیلے مضر سے تعلق رکھنے والے تھے تو جب حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کا یہ حال دیکھا فقر و فاقے کا کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں جسموں پر کپڑا نہیں تو آپ کا چہرہ انور صدمے سے متغیر ہو کہ یہ لوگ کس قدر فقر و فاقے کا شکار ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اندر غالباً اس لیے تشریف لے گئے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر گھر میں کچھ ہو تو میں ان کو صدقے کے طور پر کچھ دے دوں لیکن شاید ہوگا نہیں اس وقت تو باہر تشریف لائے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان کا حضرت بلال نے اذان کہی اقامت کہی حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا لوگوں سے خطاب فرمایا اور وہ آیت پڑھی آئی اور یاس الپور کو اللہ خلق تم نفس واحدہ اے اللہ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور دوسری آیت پڑھی یادین آمر الپ اللہ تنظر نقصم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا ہے آخرت کے لیے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کیا عمل کیا ہے کیا چیز روانہ کی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے شاید کی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے تو اس میں خاص طور پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کچھ بھی صدقہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو وہ صدقہ تمہارے لیے تمہارا آخرت کے اندر تمہارا بھیجا ہوا مال ہوگا جو تمہیں وہاں پر کام آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دینار ہے تو دینار میں سے صدقہ دے سونا ہے تو سونے میں سے دے چاندی ہے تو چاندی میں سے دے گندم ہے تو گندم میں سے دے کھجور ہے تو کھجور میں سے دے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس اور کچھ نہیں ہے ایک کھجور ہے اور اس کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا صدقے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو وہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک شمار ہو تو حضور عبدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور مقصد یہ تھا کہ سامنے یہ فقر و فاقہ زدہ لوگ موجود ہیں اور صدقہ کی فضیلت سن کر حضرات صاحب کرام ان کے اوپر صدقہ کریں گے تو صاحب کرام مقصد سمجھ گئے تو ایک صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی اور اس کے اندر اتنا وزن تھا کہ ہاتھ میں مشکل سے اٹھا پا رہے تھے اس تھیلی کو تو وہ لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ آپ ان کو جو فقر و فاقے زیادہ لوگ ہیں ان کی میں تقسیم کر دیں پھر اس کے بعد پہلے وہ لائے تھیلی اس کے بعد لوگ جا جا کر اپنے گھر سے کوئی کھانا لا رہا ہے کوئی کپڑے لا رہا ہے یہاں تک کہ اچھا خاصا سامان ان لوگوں کے لیے جمع ہو گیا اور جب سامان جمع ہو گیا تو حضرت جریف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غم اور صدمے کے آثار تھے ان لوگوں کے فخر و فاقے کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اتنی جلدی سے ان لوگوں کی ضروریات کا انتظام کر دیا آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمکنے لگا یہ الفاظ ہیں فتح وجہ رسول اللہ صلی اللہ فرائد رائے تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ یہ تحل کا مذہبہ یعنی اتنا چمکنے لگا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے مبارک کہ ایسا والے بولتا کہ جیسے کہ سونے کا ٹکڑا اس خوشی کے عالم جب آپ نے یہ دیکھا تو اس کے بعد آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمایا فرمایا من سن سنتن پھر اسلامی سنتن حسنتن پلو اجروہا و اجر اجرمن امیر ابھی بادہ کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے تو اس کو ثواب ملے گا اس شخص کا بھی خود اپنا بھی اور اس کے بعد جتنے لوگ اس عمل نیک عمل کے اوپر کار بند ہوں گے ان سب لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا اس طرح کہ ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی خوبصورت کرو جس شخص نے نئی سنت یہ سنت جاری کی تو اس کو دیکھ کر ایک ہزار آدمیوں نے وہی نیک عمل کیا تو ان ایک ہزار آدمیوں کے عمل میں اور ان کے ادر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے یہ راستہ دکھایا لوگوں کو اس کو ان سب ایک ہزار آدمیوں کے عمل کا ثواب ملے گا تو گویا فضیلت اس شخص کی بیان فرمائی جو سب سے پہلے جا کر تھیلی لے کر آیا جو اس کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی اور انہوں نے بھی لا کر صدقہ دیا تو اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس نے سنت جاری کی نیک سنت تو باقی لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اس شخص کو جس نے یہ سنت جاری اور اس کے برعکس من سن سنتن سہی جو شخص کوئی بری برا طریقہ جاری کرے فلاح وزرو و وزر من عمل ملا تو اس کو گنا خود اپنے برائی کا بھی ملے گا اور اس کی برائی کو دیکھ کر جن لوگوں نے برائی اختیار کی ان سب کا گنا بھی اس کے نام اعمال میں لکھا کیونکہ اس برائی کو سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا اسی نے جاری کیا اسی نے گویا رہنمائی اسی واسطے حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ اس دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں جتنے قتل ہوتے ان سارے ہونے والے قتلوں کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کا طریقہ جاری کیا یعنی قابل حضرت علیہ السلام کا بیٹا جس نے سب سے پہلے قتل کیا کیونکہ اس سے پہلے قتل کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اس نے پہلی بار یہ بری برا طریقہ جاری کیا تو اسی لیے قرآن کریم فرمایا کہ من قتل قتل بغیر جو شخص ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر نہ گویا اسے ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے یہ اتنا گنا تو برا عمل جاری کرنے کا بھی اللہ بچائے اتنا وبال ہے کہ جو بھی عمل کرے گا اس کے اوپر اس کا گنا لکھا جائے گا اور اچھے عمل کو کرنے کا پہلی بار یہ سوال ہے کہ اس کو جو کوئی شخص شروع کرے گا تو اس کو سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا یہ یہ بشارت عطا فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بڑی خوشخبری کا ارشاد فرمایا کہ من فلہو بہادی میتی شہید میری جو سنت مردہ ہو گئی مردہ ہو گئی ہوگی کیا مانا کہ اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا عمل نہ کرتے ہو اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مردہ سنت کو زندہ کرے یعنی اس کو عمل کرنا شروع کر تو اس زندہ کرنے والے کو سو شہیدوں کے برابر سواب ملے گا سو شہیدوں کے برابر اندازہ لگائیے کہ جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا یہ حدیث ہیں ہمارے آپ کے لیے آج کے دور میں خاص طور پر بڑی تسلی کا اور بڑے بڑی فضیلت اور بشارت کا ذریعہ ہے کیونکہ یہ کلمہ اور یہ بات ہر محفل میں سننے میں آتی ہے سب کیا کریں لوگ ماحول ایسا ہو گیا معاشرہ ایسا خراب ہو گیا ماحول اتنا بگڑ گیا اس میں کوئی کرتا ہی نہیں یہ کام ہم کیسے کریں کوئی یہ کام کرتا ہی نہیں ہم کیسے کریں تو کوئی ہمارے ماحول کے اندر نماز نہیں پڑھتا نماز کیسے پڑھے کوئی ہمارے ماحول کے اندر داڑھی نہیں رکھتا ہم داڑھی کیسے رکھتے کوئی ہمارے ماحول کے اندر قرآن نہیں پڑھتا ہم قرآن کیسے پڑھیں کوئی ہمارے ماحول کے اندر دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہم کیسے حاصل کریں کوئی ہمارے ماحول کے اندر گناہوں سے بچتا نہیں ہم کیسے بچیں یہ جگہ جگہ یہ عذر سننے میں آتا ہے یہ بات سننے میں آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ارے بھائی اگر ایسا کوئی اور نہیں کرتا کوئی اور نہیں کرتا تو یہ تو لوٹ کا زمانہ ہے تمہارے لیے لوٹ کا زمانہ ہے کہ پہلے وہ ثواب نہ ملتا وہ اجر نہ ملتا جو آج مل رہا ہے تمہیں کہ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہاں سنتیں مردہ ہو رہی ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو مٹایا جا رہا ہے وہاں سرکار سرکاری کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے اس ماحول میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت زندہ کر دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو شہیدوں کا ملے گا معمولی بات یہ وہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جب اس سنت کو زندہ کرنے چلو تو کوئی کہنے والا تمہیں کوئی تانا بھی دے دے کوئی تمہارا مذاق بھی شاید اڑا دے کوئی تمہیں فرسودہ دقیانوسی دور کا آدمی بھی کہہ دے جی وہ کہہ کے اس نے جو کچھ جملہ کہا میاں وہ تو ہوا میں اڑ گیا کہہ گیا کہتا رہے کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے ساری عمر کبھی کسی کی زبان سے کوئی تانا نہ سنا انہی جیسے بن کے رہ دو رہ لو لیکن زمانت دے دو کہ پھر کبھی کوئی تانا نہیں دیں گے کسی بات پر دنیا کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا ان کے مرضی کے مطابق ان کے خواہشات کے مطابق چل چلتے رہو زندگی اسی طرح گزارتے رہو تو کوئی گارنٹی ہے کہ تمہیں نہیں دیں گے پھر تانا کبھی تانا تو دیں گے پھر بھی ملے گا پہلے ویسے ہی ملتا اب اللہ کے لیے مل گیا جب اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانا کھاتا ہے نا کوئی مسلمان اللہ کی کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب کوئی شخص تانا کھاتا ہے تو اس تانے کی کا اجر و ثواب اور اس تانے کی فضیلت کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے یہ وہ تانا ہے جو سارے پیغمبروں کے مقدر میں آیا کوئی نبی ایسا نہیں آیا اس دنیا کے اندر جس کو تانے نہ ملے یہ تو نیا طریقہ نکال رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد سے ہٹ کر ایک نئے نئے راستے پر لے جا رہے ہیں یہ تو فقرا اور مساکین اور کم حیثیت لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں اور وہ ان جیسے راستے اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ سب تعلیم ملے کہ نہیں ملے تمام السلام آئے اساد کسی نے مجنون کہا کسی نے دیوانہ کہا کسی نے پاگل کہا کسی نے کافر کہا کسی نے کچھ کہا یہ سب تانے ملے تو بھائی اگر تمہیں بھی مل رہا ہے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی وجہ سے اور سرکار دو عالم وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے تو یہ تو تمہارے گلے کا زیور ہے اس پر فخر کرو اس پر خوش ہو کہ اللہ تبارک مطالعہ کی خاطر یہ مل رہا ہے تانا آج کوئی شخص اللہ کے دین کی خاطر عام روش سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کر رہا ہے اس نے دین کا راستہ اختیار کر رہا ہے طے کر لیا کہ صاحب میں فرض کرو با جماعت نماز مسجد میں پڑھا کروں گا طے کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ ہو جائے تجارت کر رہا ہوں تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا رشوت نہیں لوں گا جی یہ باتیں کر شروع کر دی اور ظاہری شکل و صورت اپنی شریعت سنت کے مطابق بنا لی اب جناب تانوں کی بوچھار ہو رہی کوئی کہہ رہا والی صاحب جا رہے ہیں کوئی صاحب بلجی کہہ کے پکار رہا ہے کوئی صوفی صوفی کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میاں تم یہ کہاں بیسویں صدی میں یہ یہ طریقہ نکال کے چلے تم ساری دنیا کہیں اور جا رہی ہے تم کسی اور راستے میں چل رہے یہ سب تانے مل رہے ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تانے جو ہیں ایک ایک تانا تمہارے لیے کروڑوں روپے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس تانے کی وجہ سے سو شہیدوں کا سواب تمہارے نام ہے مال میں لکھا جائے ایک ایک تانے پر اور جب قرآن شریف نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا یہ دنیا تو میاں گزر جائے گی خدا جانے آج گزر جائے کل گزر جائے پرسوں گزر جائے کب آنکھ بند ہو جائے جب وہ وقت آئے گا آخرت کا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا جن کا لوگ استحضا کر رہے تھے جن کو تانے دیے جا رہے تھے جب قیامت کا دن آئے گا تو تانے دینے والے ان کے سامنے گزریں گے تو یہ کہیں گے کہ فلیؤ ضرور کہ آج تم کل ہنسا کرتے تھے ہم ہم پر آج ہم تم پر ہنس کل تمہاری ہنسی تو ناپائیدار تھی زندگی کی دو دن کی زندگی کے لیے تھی اور یہ ہنسی ابد الآباد کے لیے ہے جو قیامت کے اندر حاصل ہونے والی تو میاں یہ تانے سے کوئی دنیا کوئی انسان محفوظ نہیں رہا وہ تانے چاہے دنیا کے خاطر کھا لو چاہے اللہ کے خاطر کھا لو تانا تو ملے گا دنیا کے خاطر کھاؤ گے تو دنیا کے اندر رہ جائے گا آخرت کے خاطر تانے کھاؤ گے تو اس کے یہاں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے سو شہیدوں کا اللہ تبارک جی۔ اب دیکھ لو جو چاہو انتخاب کرو تو ذرا کمر مضبوط کر کے بیٹھو کہ ہاں یہ تانے پڑیں گے اور لوگ مذاق بھی اڑائیں گے برا بھلا بھی گے نام بھی رکھیں گے لیکن رکھنے دو رکھنے دو اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چلو ان کو اڑانے دو ہنسی اڑانے دو اور ان کے تانے ان کو تانے دینے دو جب ایک مرتبہ ڈٹ جائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر اپنی عزت بھی وہی شخص کراتا عزت بھی وہی کراتا انہیں سے کراتا ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کو کہ وہی ہنسی اڑانے والے آخر کو جھکتے ہیں اس کے آنکھوں اور جو شخص مروب ہو جائے اور ڈر جائے ان تانوں سے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی کوئی عزت کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو بھائی یہ جو حدیث میں ہے کہ نیا طریقہ نئی سنت کو جاری کرنا یہ معمولی اجر و ثواب کا کام نہیں اور اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے کہ آخر دور میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس میں ایک آدمی اگر کوئی عمل کرے تو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا ایک نماز پڑھی پچاس نمازوں کے برابر ثواب ایک روزہ رکھا پچاس آدمیوں کے روزے کے برابر ثواب اور قربان جائیے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر کوئی بات انہوں نے تشنا چھوڑی نہیں تو پوچھ لیا حضور صلی احبر صاحب اللہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا تو یہ پچاس آدمی اس دور کے وہ خراب آنے والے دور کے یا ہمارے یعنی صاحب کرام کے دور کے تصویر کرا لی حضور سے تو حضور صاحب نے فرمایا کہ نہیں اس زمانے کے نہیں بلکہ اے صاحب کرام تمہارے زمانے کے تمہارے زمانے کے تمہارے زمانے کے پچاس آدمیوں کا سوال تو مجھے تو کہنے کی ہمت نہ ہوتی حضرت حکیم مجھے مانا خان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں آج ایک نماز پڑھ لو پچاس ابو بکرو عمر کی نمازوں کا ثواب کماؤ گے پچاس ابو بکرو عمر کی نمازوں کا ایک نماز تو زمانے کو برا بھلا تو ہم سب بہت کہتے ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میاں لوٹ کا زمانہ ہے لوٹ کا دور ہے اس میں لوٹو یہ اجر و ثواب لوٹو کہ اس ان قربانیاں دیے وہ قربانیاں دیے بغیر جو ابو بکر عمر نے دی تھی جو عثمان علی علی مرتضیٰ نے دی تھی ان قربانیاں دیے بغیر اور تمہیں پچاس صاحب کرام کا ثواب مل رہا ہے معمولی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے درجات کھلے ہوئے ہیں تو کبھی نہ گھبراؤ ان دانوں سے کبھی نہ ڈرو ان مذاق اڑانے والوں سے جو چاہے نام رکھیں جو چاہے تمہارا لقب لگائیں تو اس کو ہنسی میں اڑا دیا کرو یہ اللہ یہ بیچارے نادان ہیں کیا کریں نہیں جانتے حقیقت حال نہیں جانتے ان کے آنکھ میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرو تو اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے مسلمان جو نہیں جانتا ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے جا رہے تھے دریا دجلہ کے کنارے ایسے ہی تو وہاں سے ایک کشتی گزری تو کشتی کے اندر کچھ نوجوان بعض قسم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ اپنا کہیں تفریح وفری میں جا رہے تھے تفریح بنانے کی خاطر تو اس میں گانا بجانا اور ہنسی مذاق دل لگی یہ سب کر رہے تھے تو جب ہنسی مذاق ہو رہی ہو اور گانا بجانا ہو رہا ہو وہاں کوئی صوفی قسم کا آدمی سامنے نظر آ جائے تو وہ تو اور مذاق کا ذریعہ بن گیا تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ اور ایسے ہی ہوں گے جو درویش قسم کے لوگ ان کو دیکھ کر انہوں نے نوجوانوں نے کچھ مذاق اڑانا شروع کر کچھ تانے کسے جیسے آج کل کرتے ہیں لوگ ملا جی اللہ جی کہتے ہیں کہ نہیں تو وہ اسی طرح کچھ حرکتیں کرنی شروع کی ہوں گی تو انہوں نے دیکھا ہے جناب بغدادی اللہ اللہ کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ بڑے بڑے گستاخ اور بڑے اور باش قسم کے لوگ ہیں آپ ان کے ہاتھ میں بد دعا فرمائیے کہ ایسے اول تو خود گناہ میں مبتلا گانے بجانے میں اور ہنسی مذاق میں جو اللہ کے نیک بندے کوئی اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح مذاق کرنا اس طرح گدافی کرنا اور کتنی بری بات ہے آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کردیا بغدادی نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بھائی میں تو ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہے کہ یہ ہنس رہے بول رہے اور مزے اڑا رہے ہیں اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائی ہیں اے اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی ہنسنے بولنے کا موقع فرمائی فرمائیے ان کے امال ایسے کر دیجئے کہ یہ آخرت کے اندر بھی ہنسی مذاق کر سکے آخرت کے اندر بھی یہ ایسے آرام سے گزار سکے میں تو یہ دعا کرتا ہوں یہ ہیں اللہ والے کہ میاں وہ جو کیا کیا ہو گیا اس نے اگر کوئی لفظ کہہ کہہ دیا دیا کوئی کوئی برا لفظ تانا دے دیا تو میرا کیا نقصان ہوا دنیا کا آخرت کا کوئی جان پہ بن گئی کوئی مال چھن گیا کوئی آخرت میں میری کوئی خرابی ہو گئی اس کے کہنے سے کچھ بھی نہ ہوا اور اگر وہی تعریف کر دیتا تو تعریف کرنے سے کیا ہو جاتا اور ایک ایک ناچیز ایک ناچیز ذرہ کھڑے ہو گئے کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں تو